حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیتوں کے چمڑے کی گدی یا زین پوش پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے اور سونا پہننے سے بھی منع کیا ہے اللہ یہ کہ معمولی ہو امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو قلابہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالیس